اور رب قرآن کی حفاظت کرے گا قرآن جہاد کی حفاظت کرے گا جہاد اسلام کی حفاظت کرے گا نہ اسلام کا بال بیکا ہوگا نہ جہاد کا بال بیکا ہوگا نہ قرآن کا بال بیکا ہوگا اور رب تو رب عظیم ہے اور تم تو مکھی مچھر کیا مقابلہ کرو گے میرے رب کا تم تو پیشاب کے قطرے جتنی طاقت نہیں رکھتے ہو تم تو ایک غبارے سے زیادہ کمزور ہو ہلکی سی سوئی لگا دیں تو آواز بھی نہیں آئے گی غبارہ کم از کم آواز تو دے دیتا ہے تم کیا ہمارے رب کا مقابلہ کرو گے تم نے انڈیا میں ساڑھے سات لاکھ آرمی لگا کے دیکھ لی کپوڑا تم نہیں چھڑا سکے ہندوارا تم نہیں چھڑا سکے سری نگر تم نہیں چھڑا سکے واجپئی ڈھول بجاتا آیا تھا کہ اب تو ہمارا مفتی شہید بیٹھا ہے اب تو محبوبہ مفتی کے جلوے ہے اب تو کشمیر ہمارا ہے پھر سری نگر میں جب دھماکے ہوئے واجپئی صاحب نے دوائی واپس جا کے دلی میں نوش فرمائی تھی